سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد یاسی کی آمد کی آمد وہ جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے و چشتی نقش بندی سہر سب نے جسے منایا وہ جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے صدیق نے پکارا وہ صادق اللہ نے پکارا انصاف کے دھنی گئے اس غنی پکارے ان غنی نہیں گئے بولے علی وہ اول وہی تو آخری ہے چاروں سلاسلوں کی یہی تو ابتدا ہے سب نے جسے منایا وہ جشن مصطفیٰ ہے صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد یاسی کی آمد پاہ کی آمد چشتی نقش بندی فردی سب نے جسے منایا وہ وہ جشن جشن مصطفیٰ مصطفیٰ ہے ہے وہ جشن موسا موسا نبی کی یک ہو کر مثال دیجئے آپس کی رنجشوں کو دل سے نکال دیجئے اہل طریقتوں نے پیغام یہ دیا ہے سرکار دو جہاں کا ہر امتی بڑا ہے غوث برا خواجہ سب کی ہی یہ ادا ہے سب نے جسے منایا وہ جشن مصطفیٰ ہے آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت روح الامین گا چھت پہ جھنڈا تا شرا فریرا صبح شب ولادت سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد ہے یاسی کی آمد تاہ کی آمد مرحبا مرحبا قادری و چشتی نقش بندی سہر فردی سب نے جسے منایا وہ جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے ان کے لیے خدا نے کونوں مکہ سجائے شمس و قمر ستارے جن سے ہے جگمگائے جو نور کبریا کا آئینہ بن کے آئے اصحاب اولیاء بھی ان کے ہی زیر سائے دونوں جہاں کے والی محبوب کبریا ہے سب نے جسے منایا وہ جشن مصطفیٰ ہے دل پہ گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت پیارے ربی الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد یاسی کی آمد ہے کی آمد ہے سب نے جسے منایا وہ جشن مصطفیٰ ہے ہے جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے یہ آرزو دلی ہے کوئی نہیں زبان قدموں میں مصطفیٰ کے گزرے یہ زندگانی رحمت بنا کے بھیجا جن کو ہے بریانی ان پر نثار جائے مولا یہ معرفانی یہی جنید اپنی بخشش کا آسرا ہے سب نے جسے منایا جشن ہے نوشا بنا ان کو دولا بنا ان کو ہے عرش تک شہرہ صبح شب ولادت بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے کا باڑا دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت سرکار کی آمد دلدار کی آمد نور آمد یاسی کی بابا کی نقش وہ جشن ہے وہ جشن ہے وہ جشن ہے وہ جشن ہے وہ جشن ہے وہ جشن موستا مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے وہ جشن مصطفیٰ ہے